چنانچہ فیرون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کیں پھر مقابلے کے لیے آ گیا